حضرت عامر بن شراحل شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تیرہ رکعت ہوتی تھی ان میں آٹھ رکعتیں بطور نوافل ہوتی تھی اور آپ تین وطر پڑھتے تھے اور دو رکعتیں فجر طلوع ہونے کے بعد پڑھتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1361